اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بل ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے